اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم دیا گیا اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے اے ہمارے رب آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی گو تم مضبوط برجوں میں ہو انہیں اگر کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ اے نبی آپ کی طرف سے ہے انہیں کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں آپ کو جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے ہے وہ آپ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے ہم نے کو تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہی کافی ہے سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے جہاد سے جی نہ چراؤ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ ابتدائے اسلام میں جبکہ مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے کمزور تھے کم تھے حرمت والے شہر میں تھے کفار کا غلبہ تھا یہ انہی کے شہر میں تھے وہ کفار بکثرت تھے جنگی اسباب میں ہر طرح فوقیت رکھتے تھے اس لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد و قتال کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ ان سے فرمایا تھا کہ یہ کافروں کی ایزائیں سہتے چلے جائیں ان کی مخالفت برداشت کریں ان کے ظلم و ستم سہلیہ کریں جو احکام رب کے نازل ہو چکے ہیں ان پر عامل رہیں نمازیں ادا کرتے رہیں زکوٰۃ دیتے رہا کریں گو ان میں عموماً مال کی زیادتی بھی نہ تھی لیکن تاہم مسکینوں اور محتاجوں کے کام آنے کا اور ان کی ہمدردی کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا مصلحت الہی کا اقتباع یہ تھا کہ سرے دست یہ کفار سے نہ لڑیں بلکہ صبر و سہار سے کام لیں ادھر کافر بڑی دلیری سے ان پر ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے ہر چھوٹے بڑے کو سخت سے سخت سزائیں دے رہے تھے مسلمانوں کے ناک میں دم رکھ رکھا تھا اس لیے ان کے دل میں رہ رہ کر جوش اٹھتا تھا اور زبان سے الفاظ نکل جاتے تھے کہ ان روز مرہ کی مصیبتوں سے تو یہی بہتر ہے کہ ایک مرتبہ دل کی بھڑاس نکل جائے دو دو ہاتھ میدان میں ہو لیں کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کا حکم دے دیں لیکن اب تک حکم نہ ہوا جب انہیں ہجرت کی اجازت ملی اور مسلمان اپنی زمین زر رشتہ کنبا اللہ تعالیٰ پر قربان کر کے اپنا دین لے کر مکہ مکرمہ سے بھاگ کھڑے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے یہاں انہیں اللہ نے ہر طرح کی سہولت دی امن کی جگہ دی امداد کے لیے انصار مدینہ مل گئے تعداد میں کثرت ہو گئی قوت طاقت قدرے بڑھ گئی تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی کہ ہاں اپنے لڑنے والوں سے لڑو جہاد کا حکم اترتے ہی بعض لوگ سٹ پٹائے خوف زدہ ہوئے جہاد کا تصور کر کے میدان میں قتل کیے جانے کا منظر عورتوں کے رانڈ یعنی باندی بننے کا خیال بچوں کی یتیمی کا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا گھبراہٹ میں کہہ اٹھے کہ اے اللہ ابھی سے جہاد کیوں فرض کر دیا کچھ تو مہلت دی ہوتی اسی مضمون کو دوسری آیتوں میں اس طرح بیان کیا ہے ضلع سورہ مختصر مطلب یہ ہے کہ ایماندار کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی جاتی جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو بیمار دل لوگ چیخ اٹھتے ہیں اور ٹیڑھے تیوروں سے آپ کو اے نبی گھورتے ہیں اور موت کی غشی والوں کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان پر افسوس ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی ہم کفر کی حالت میں ذی عزت تھے آج اسلام کی حالت میں ذلیل سمجھے جانے لگے مطلب یہ تھا کہ آپ کی حکم برداری ضروری ہے اور آپ مقابلے سے منع کرتے ہیں جس سے کفار کی جرت بڑھ گئی ہے اور وہ ہمیں ذلیل کرنے لگے ہیں تو آپ ہمیں مقابلے کی اجازت کیوں نہیں دیتے لیکن رسول اللہ نے جواب دیا مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ہم درگزر کریں خبردار کافروں سے جنگ نہ کرنا پھر جب مدینہ کی ہجرت ہوئی اور یہاں جہاد کے احکام ناصل ہوئے تو لوگ رکنے لگے اس پر یہ آیت اتری یہ روایت نسائی اور حاکم وغیرہ کی ہے سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف صلاح و زکوٰۃ کا حکم ہی تھا تو تمنائیں کرتے تھے کہ جہاد فرض ہو جب فریض جہاد نازل ہوا تو کمزور دل لوگ انسانوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اللہ سے بھی زیادہ اور کہنے لگے اے ہمارے رب آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا کیوں ہمیں اپنی موت کے صحیح وقت تک فائدہ نہ اٹھانے دیا انہیں جواب ملتا ہے کہ دنیاوی نفع بالکل ناپائیدار اور ساتھ ہی بہت ہی کم ہے ہاں آخرت متقیوں کے لیے دنیا سے بہت ہی بہتر اور پاکیزہ تر ہے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت یہودیوں کے بارے میں اتری ہے جواباً کہا گیا کہ پرہیزگاروں کا انجام آغاز سے بہت ہی اچھا ہے تمہیں تمہارے اعمال پورے پورے دیے جائیں گے کامل اجر ملے گا ایک نیک عمل بھی غارت نہ کیا جائے گا ناممکن ہے کہ ایک بال برابر ظلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر کیا جائے اس جملے میں انہیں دنیا سے بے رغبتی دلائی جا رہی ہے اور آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور جہاد کی رغبت دی جا رہی ہے حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو دنیا کے ساتھ ایسا ہی رہے ساری دنیا اول سے آخر تک اس طرح ہے جیسے کوئی سویا ہوا شخص اپنے خواب میں اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھے لیکن آنکھ کھلتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ تھا ابو مسحر رحمہ اللہ کا یہ کلام کتنا پیارا ہے فرماتے ہیں ولا خیر فی الدنیا لمن لم يكن له من اللہ فی دار المقام نصیب فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قلیل والزوال قریب یعنی اس شخص کے لیے دنیا بھلائی سے ایک سر خالی ہے جسے کل آخرت کا کوئی حصہ ملنے والا نہیں گو دنیا کو دیکھ دیکھ کر بعض لوگ رہنچ رہے ہیں لیکن دراصل یہ یوں ہی سا فائدہ ہے اور وہ بھی بہت جلد فنا ہو جانے والا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر موت کا مزہ ہر ایک کو چکنا ہی ہے کوئی ذریعہ کسی کو اس موت سے بچا نہیں سکتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ فرمان ہے کل من علیہ فین جتنے یہاں اس دنیا میں ہیں سب فانی ہیں اور جگہ اللہ کا فرمان ہے کلو نفس ذائقت الموت کہ ہر ہر جاندار مرنے والا ہے نیز فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من الخلد کہ اے نبی آپ سے اگلے لوگوں میں سے بھی کسی کے لیے ہم نے ہمیش کی زندگی مقرر نہیں کی مقصد یہ ہے کہ خواہ کوئی جہاد کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا موت کا مزہ تو ایک نہ ایک روز ہر کسی کو چکنا پڑے گا ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر ایک کی موت کی جگہ بھی معین ہے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ اس وقت جب کہ آپ بستر مرگ پر ہیں فرماتے ہیں قسم اللہ کی فلا فلا جگہ غرض بیسیوں لڑائیوں میں سینکڑوں معرکوں میں میں گیا ثابت قدمی پامردی کے ساتھ دل رانہ جہاد کیے آؤ دیکھ لو میرے جسم کا کوئی عدو کوئی حصہ ایسا نہ پاؤ گے جہاں کوئی نشان نیزے یا برجھے تیر یا بھالے کا تلوار اور ہتھیار کا نہ ہو لیکن چونکہ میدان جنگ میں موت نہ لکھی تھی اب دیکھو اپنے بسترے پر اپنی موت مر رہا ہوں کہاں ہیں لڑائی سے جی چرانے والے نامرد میری ذات سے سبق سیکھیں رضی اللہ عنہ اللہ آپ سے اور تمام صحابہ سے راضی ہو اور یہ سب بھی اللہ سے راضی ہیں موت ایک اٹل حقیقت ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ موت کے پنجے سے بلند و بالا مضبوط اور محفوظ قلعے اور محل بھی بچا نہیں سکتے بعضوں نے کہا ہے مراد اس سے آسمان کے برج ہیں لیکن یہ قول ضعیف ہے صحیح یہی ہے کہ مراد محفوظ مقامات ہیں یعنی کتنی ہی حفاظت موت سے کی جائے لیکن وہ اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی زہیر رحمہ اللہ کا شعر ہے کہ موت سے بھاگنے والا گو زینا لگا کر یعنی سیڑھی لگا کر اسباب آسمانی بھی جمع کر لیں تاہم اسے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا ایک قول یہ بھی ہے کہ مشیدہ بتشدید تشدید اور مشید بغیر تشدید ایک ہی معنی میں ہے اور بعض ان دونوں میں فرق قائل ہیں کہتے ہیں کہ اول کا معنی متول دوسرے کا معنی مزین یعنی چونے سے ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں اس موقع پر ایک متول قصہ بزبان مجاہد رحمہ اللہ مروی ہے کہ اگلے زمانے میں ایک عورت حاملہ تھی جب اسے درد ہونے لگے اور بچی تولد ہوئی تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا لڑکی یا لڑکا اس نے کہا لڑکی ہوئی ہے کہا سن یہ لڑکی ایک سو آدمیوں سے زنا کرائے گی پھر اس کے ہاں اب جو شخص ملازم ہے اسی سے اس کا نکاح ہوگا اور ایک مکڑی اس کی موت کا باعث بنے گی یہ شخص یہیں سے پلٹ آیا اور آتے ہی ایک تیز چھری لے کر اس لڑکی کے پیٹ کو چیر ڈالا اور اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا اس کی ماں نے یہ حال دیکھ کر اپنی بچی کے پیٹ میں ٹانکے دیے اور علاج معالجہ شروع کیا جس سے اس کا زخم بھر گیا اب ایک زمانہ گزر گیا ادھر یہ لڑکی بلوغت کو پہنچ گئی اور تھی بھی اچھی شکل صورت کی بد چلنی میں پڑ گئی یعنی بدکاری کرنا شروع کر دیا ادھر وہ ملازم سمندر کے راستے کہیں چلا گیا کام کاج شروع کیا اور بہت رقم پیدا کی کل مال سمیٹ کر بہت مدت بعد یہ پھر اسی اپنے گاؤں میں آ گیا اور ایک بڑھیا عورت کو بلا کر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں گاؤں میں جو بہت خوبصورت عورت ہو اس سے میرا نکاح کرا دو یہ عورت گئی اور چونکہ شہر بھر میں اس لڑکی سے زیادہ خوش شکل کوئی عورت نہ تھی یہیں پیغام ڈالا منظور ہو گیا نکاح بھی ہو گیا اور ودا ہو کر یہ اس کے ہاں آ بھی گئی دونوں میاں بیوی میں بہت محبت ہو گئی ایک دن ذکر و اذکار میں اس عورت نے اس سے پوچھا آخر آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں یہاں کیسے آ گئے وغیرہ اس نے اپنا تمام ماجرا بیان کر دیا کہ میں یہاں ایک عورت کے یہاں ملازم تھا وہاں سے اس کی لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کر کے بھاگ گیا تھا اب اتنے برسوں کے بعد یہاں آیا ہوں تو اس لڑکی نے کہا جس کا پیٹ چیر کر تم بھاگے تھے میں وہی ہوں یہ کہہ کر اپنے اس زخم کا نشان بھی اسے دکھایا تب تو اسے یقین آ گیا اور کہنے لگا جب تو وہی ہے تو ایک بات تیری نسبت مجھے اور بھی معلوم ہے وہ یہ کہ تو ایک سو آدمیوں سے مجھ سے پہلے مل چکی ہے یعنی زنا کاری کر چکی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے یہ کام تو مجھ سے ہوا ہے لیکن گنتی یاد نہیں اس نے کہا کہ مجھے تیری نسبت ایک اور بات بھی معلوم ہے وہ یہ کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی خیر چونکہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے میں تیرے لیے ایک بلند و بالا پختہ اور اعلیٰ محل تعمیل کرا دیتا ہوں اسی میں تو رہ تاکہ وہاں تک ایسے کیڑے مکوڑے پہنچ ہی نہ سکیں چنانچہ ایسا ہی محل تیار ہوا اور یہ وہاں رہنے سہنے لگی ایک مدت کے بعد ایک روز دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے کہ اچانک چھت پر ایک مکڑی دکھائی دی اسے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا دیکھو آج یہاں مکڑی دکھائی دی عورت بولی اچھا یہ میری جان لیوا ہے جب ہی سہی کہ میں اس کی جان لوں غلاموں کو حکم دیا کہ اسے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ وہ پکڑ کر لائے اس نے زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے اسے مل ڈالا اس کی جان نکل گئی اس میں سے پیپ جو نکلا اس کا ایک آدھ قطرہ اس کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان اڑ کر پڑا اس کا زہر چڑھا پیر سیاہ پڑ گیا اور اسی میں آخر مر گئی اسی طرح عثمان رضی اللہ عن امیر المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور خلیفہ ثالث رضی اللہ عن پر جب باغی چڑھ دوڑے تو آپ رضی اللہ عن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اور ان کے اتفاق کی دعا کے بعد دو شعر پڑھے جن کا مطلب یہی ہے کہ موت کو ٹالنے والی کوئی چیز اور کوئی حیلہ کوئی قوت اور کوئی چالاکی نہیں اسی طرح حضر نامی علاقے کے بادشاہ ساترون کو کسرا سابور ذو والا کتاب نے جو قتل کیا وہ واقعہ بھی ہم یہاں ذکر کرتے ہیں ابن ہشام میں ہے کہ جب صابور عراق میں تھا تو اس کے علاقے پر ساترون نے چڑھائی کی تھی اس کے بدلے میں اس نے جب چڑھائی کی تو یہ قلعہ بند ہو گیا دو سال تک محاصرہ رہا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا ایک روز ساترون کی بیٹی ندیرہ اپنے باپ کے قلعے کا گشت لگا رہی تھی جو اچانک اس کی نظر صابور پر پڑ گئی یہ اس وقت شاہانہ پرتکلف ریشمی لباس میں تاج شاہی سر پر رکھے ہوئے تھا نظیرہ کے دل میں آیا کہ اس سے میری شادی ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو چنانچہ اس نے خفیہ پیغام بھیجنے شروع کیے اور وعدہ ہو گیا کہ اگر یہ لڑائی اس قلعے پر صابور کا قبضہ کرا دے تو صابور اسے اپنا نکاح کر لے گا اس کا باپ ساترون بڑا شرابی تھا ساری رات اس کی نشہ میں کٹتی تھی اس کی لڑائی نے موقع پا کر رات کو اپنے باپ کو نشے میں مدھوش دیکھ کر اس کے سراہنے سے قلعے کے دروازے کی کنجیاں چپکے سے نکال لیں اور اپنے ایک بھروسے دار غلام کے ساتھ صابور تک پہنچا دی جس سے اس نے دروازہ کھول لیا اور شہر میں قتل عام کرایا اور قابض ہو گیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس قلعے میں ایک جادو تھا جب تک اس تلسم کو توڑا نہ جائے قلعے کا فتح ہونا ناممکن تھا اس لڑکی نے اس کے توڑنے کا طریقہ اسے بتلا دیا کہ ایک چت کپڑا کبوتر لے کر اس کے پاؤں کسی باقرہ کے پہلے حیض کے خون سے رنگ لو پھر اس کبوتر کو چھوڑ دو جا کر اس قلعے کی دیوار پر بیٹھے فوراً وہ حضر کے بادشاہ ساترون کو کسرا صابور زو والا کتاف نے جو قتل کیا وہ واقعہ بھی ہم یہاں لکھتے ہیں ابن ہشام میں ہے کہ جب صابور عراق میں تھا تو اس کے علاقے پر ساترون نے چڑھائی کی تھی اس کے بدلے میں اس نے جب چڑھائی کی تو یہ قلعہ بند ہو گیا دو سال تک محاصرہ رہا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا ایک روز ساترون کی بیٹی نظیرہ اپنے باپ کے قلعے کا گشت لگا رہی تھی جو اچانک اس کی نظر سابور پر پڑ گئی یہ اس وقت شاہانہ پرتکلف ریشمی لباس میں تاج شاہی سر پر رکھے ہوئے تھا نظیرہ کے دل میں آیا کہ اس سے میری شادی ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو چنانچہ اس نے خفیہ پیغام بھیجنے شروع کیے اور وعدہ ہو گیا کہ اگر یہ لڑکی اس قلعے پر صابور کا قبضہ کرا دے تو صابور اسے اپنا نکاح کر لے گا اس کا باپ ساترون بڑا شرابی تھا ساری رات اس کی نشہ میں کٹتی تھی اس کی لڑکی نے موقع پا کر رات کو اپنے باپ کو نشے میں مدھوش دیکھ کر اس کے سراہنے سے قلعے کے دروازے کی کنجیاں چپکے سے نکال لیں اور اپنے ایک بھروسے دار غلام کے ساتھ صابور تک پہنچا دی جس سے اس نے دروازہ کھول لیا اور شہر میں قتل عام کرایا اور قابض ہو گیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس قلعے میں ایک جادو تھا جب تک اس تلسم کو توڑا نہ جائے قلعے کا فتح ہونا ناممکن تھا اس لڑکی نے اس کے توڑنے کا طریقہ اسے بتلا دیا کہ ایک چت کپڑا کبوتر لے کر اس کے پاؤں کسی باقرہ کے پہلے حیض کے خون سے رنگ لو پھر اس کبوتر کو چھوڑ دو وہ جا کر اس قلعے کی دیوار پر بیٹھے فوراً وہ تلسم ٹوٹ جائے گا اور قلعے کا پھاٹک کھل جائے گا چنانچہ صابور نے یہی کیا اور قلعہ فتح کر کے ساترون کو قتل کر ڈالا تمام لوگوں کو تہ تیغ کیا اور سارے شہر کو اجاڑ دیا اور اس لڑکی کو اپنے ہمراہ لے گیا اور اس سے نکاح کر لیا ایک رات جب کہ یہ لڑکی نظیرہ اپنے بسترے پر لیٹی ہوئی تھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی تل ملا رہی تھی اور بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی تو صابر نے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا شاید بسترے میں کچھ ہے جس سے مجھے نیند نہیں آ رہی شمع جلائی گئی بسترا ٹٹولا گیا تو گل آس کی ایک پتی نکلی صابور اس نزاکت پر حیران رہ گیا کہ ایک اتنی چھوٹی سی پتی بسترے میں ہونے کی بنا پر اسے نیند نہیں آئی پوچھا کہ تیرے والد کے ہاں تیرے لیے کیا ہوتا تھا اس نے کہا صرف نرم ریشم کا بستر تھا صرف باریک نرم ریشمی لباس تھا صرف نیلوں کا گودا کھایا کرتی تھی اور صرف انگوری خالص شراب پیتی تھی یہ انتظام میرے باپ نے میرے لیے کر رکھا تھا یہ تھی بھی ایسی کہ اس کی پنڈلی کا گودا تک باہر سے نظر آتا تھا یعنی اس قدر خوبصورت بھی تھی ان باتوں نے صابور پر ایک اور رنگ چڑھا دیا اور اس نے کہا جس باپ نے تجھے اس طرح پالا پوسا اس کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا کہ میرے ہاتھوں سے قتل کرایا اس کے ملک کو طاقت و تاراج کرایا پھر مجھے تجھ سے کیا امید رکھنی چاہیے اللہ جانے میرے ساتھ تو کیا کرے اسی وقت حکم دیا کہ اس کے سر کے بال گھوڑے سے باندھ دیے جائیں اور گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیا جائے چنانچہ یہی ہوا گھوڑا بتکا بھاگا اچھلنے کودنے لگا اور اس کی ٹاپوں سے زمین پر پچھاڑے کھاتے ہوئے اس کے جسم کا چورا چورا ہو گیا چنانچہ اس واقعے کو عرب شعراء نے نظم بھی کیا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر انہیں ترسالی پھلواری اولاد کھیتی ہاتھ لگے تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر قحط سالی پڑے تنگ روزی موت اور کمی اولاد و مال کی اور کھیت اور باغ کی ہو تو جھٹ سے کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہے نبی کی تابیداری کا یہ فائدہ ہے مسلمان ہونے کا یہ پھل ہے دیندار بننے کا فرعونی بھی اسی طرح برائیوں میں موسا علیہ السلام اور مسلمانوں کی طرف سے بد شگونی لیا کرتے تھے جیسے کہ قرآن نے اور جگہ اس کا ذکر کیا ہے ایک آیت میں ہے وبن النا سم یامد اللہ علیہ حرف یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک کنارے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں یعنی اگر بھلائی ملی تو باچھے کھل جاتی ہیں اور اگر برائی پہنچے تو الٹے پیروں سرک جاتے ہیں یہ ہیں جو دونوں جہان میں برباد ہوں گے بس یہاں بھی ان منافقوں کی جو وظاہر مسلمان ہیں اور پیٹ کے کھوٹے ہیں برائی بیان ہو رہی ہے کہ جہاں کچھ نقصان ہوا اور مچل گئے کہ یہ تو اسلام کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسنہ سے مراد یہاں بارشوں کا ہونا جانوروں میں زیادتی ہونا بال بچے بکثرت ہونا خوشحالی میسر آنا وغیرہ ہے اگر یہ ہوتا تو کہتے یعنی منافق کہ یہ سب اللہ کی جانب سے ہے اور اگر اس کے خلاف ہوتا تو اسے بے برکتی کا باعث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے اور کہتے یہ سب آپ کی طرف سے ہے یعنی ہم نے اپنے بڑوں کی راہ چھوڑ دی اور اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری اختیار کی اس لیے اس مصیبت میں پھنس گئے اور اس بلا میں پڑ گئے بس پروردگار ان کے ناپاک قول اور اس پلید عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ کے فیصلے اور قدر ہر بھلے برے فاسق فاجر نیک و بد مؤمن کافر پر جاری ہے بھلائی برائی سب اللہ کی طرف سے ہے پھر وہ منافقوں کے اس قول کی جو محض شک و شبے کم علمی بے وقوفی جہالت اور ظلم کی بنا پر ہے تردید کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں انہیں کیا ہو گیا جو بات سمجھنے کی قابلیت بھی ان میں سے جاتی رہی پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں اور مراد عموم ہے یعنی سب سے ہی خطاب ہے کہ تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل لطف رحمت ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ خود تمہاری طرف سے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے جیسے اور آیت میں ہے اللہ نے فرمایا وما اصابكم من مصیبت فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے بعض اعمال کی وجہ سے ہے اور ابھی تو اللہ تعالیٰ بہت سی بدعمالیوں سے درگزر فرماتے رہتے ہیں فمن نفسک سے مراد بسبب گناہ ہے یعنی شامت اعمال صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ایماندار کو غم و رنج تکلیف و مشقت پہنچتی ہے یہاں تک کہ جو کانٹا بھی لگتا ہے اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کا کفارہ کر دیتے ہیں ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جو برائی تمہیں پہنچتی ہے اس کا باعث تمہارا گناہ ہے ہاں اسے مقدر کرنے والے اللہ تعالیٰ خود آپ ہیں مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم تقدیر کے بارے میں کیا چاہتے ہو کیا تمہیں سورہ نساء کی آیت کافی نہیں پھر اس آیت کو پڑھ کر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ نہیں دیے گئے ہیں بندوں کو حکم دیے گئے ہیں اللہ ہی کی طرف وہ سب لوٹتے ہیں یہ قول بہت قوی اور مضبوط ہے قدریہ اور جبریہ کی پوری تردید کرتا ہے تفسیر اس بحث کا موضوع نہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آپ کا کام اے نبی شریعت کی تبلیغ کرنا ہے اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کے کام کو اللہ کے احکام اور اللہ کی ممانعات کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اسی طرح اکیلے اللہ ہی کی گواہی اس امر پر بھی کافی ہے کہ آپ نے تبلیغ کر دی آپ کے ان کے درمیان جو ہو رہا ہے اسے بھی وہ مشاہدہ کر رہے ہیں یہ جس طرح عناد اور تکبر آپ کے ساتھ اے نبی برتتے ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں